حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول لوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں رہی لیکن جہاد کرو اور نیت رکھو اگر کبھی ہجرت کرنا پڑی تو کریں گے اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوہتر